السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلم واشد اللّہ اللّہ اللہ شریق علیہ واشد اللہ محمد رسول صلاۃ اللہ وسلم اهتدى صحاب واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد معزز ناظرین و سامعین اس وقت میرے سامنے جناب مفتی طارق مسعود صاحب ایک ویڈیو کلپ ہے جسے میرے پاس میرے ایک ساتھی نے بھیجا جس میں بنیادی طور پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے کا کیا حکم ہے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اور اس کے دوران انہوں نے بہت ساری ایسی باتوں کا دعویٰ کیا جو صحیح نہیں ہے غلط ہیں لہذا آج کے اس درس میں میں انہوں نے جو غلط دعوے کیے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے اسی موضوع کو لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب دیوبندی مشہور عالم ہیں اور ان کی طبیعت میں توازو بھی ہے اور وقتاً فوقتاً وہ اپنے مسلک کی خامیوں کو بھی بیان کرتے ہیں اور مسل کے حدیث کی اچھائیوں کو بھی بیان کرتے رہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے توازوں سے زیادہ یہ مسل کے اہل حدیث کی حقانیت ہے جس کی تعریف ہر وہ شخص جو عصبیت سے پاک ہو عادل اور منصف ہو وہ مسل کے اہل حدیث کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے بہرحال بنیادی مسئلہ اس ویڈیو کلپ کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا مکرو ہے اور پھر اس کے دوران انہوں نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں غلط دعوے کیے ہیں آئیے پہلے ان دعووں پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور علم اور تحقیق کے میزان میں اس کو پرکھتے ہیں اس کے بعد جو اصل مسئلہ ہے ٹوتھ پیسٹ کرنے کا کیا حکم ہے شریعت میں وہ آخر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا وہ بیان کرتے ہیں کہ المحنت اور مفند یہ اس کتاب کے اندر اس کتاب کے مؤلف ہیں فخر المحدثین حضرت مولانا خیر احمد سہان پوری اس کتاب کے مصنف ہیں اس کتاب کے اندر انہوں نے دیوبند کے جو علماء ہیں ان کے عقائد بیان کیے ہیں وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ المحنت اور مفند یہ عربی میں ہے اور یہ دیکھیے کتاب میرے سامنے ہے میرے ساتھ ہی کتاب یہ اس کتاب کا جو عنوان ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی عقیدے ہیں جبکہ اس کتاب کے اندر اس اسلاف سے متواتر عقیدے ہیں اور اجماع امت سے ثابت شدہ عقیدے ہیں یعنی اس کتاب کے اندر جو مولف نے محدث فخر المحدثین حضرت مولانا سہان پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدے بیان کیے ہیں وہ اجماع امت سے ثابت ہیں اور یہ اسلاب سے متواتر عقیدے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے اس کلپ کے اندر جو میرے پاس میرے ایک ساتھی نے بھیجی ہے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے اور اس کتاب کے اندر چند سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں تقریباً چھبیس سوالات ہیں جس کے انہوں نے جواب جوابات دیے ہیں جوابات دینے سے پہلے انہوں نے اپنے عقیدے کو بیان کیا ہے اور جو عقیدہ انہوں نے بیان کیا وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر کہ ہم اور ہمارے مشائق اور ہماری ساری جماعت بحمد اللہ فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق حضرت امام و حمام امام اعظم و حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ انہوں کے یعنی فرو میں ان کے مقلد ہیں فرو یعنی نماز کیسے آپ کو پڑھنا ہے روزہ کیسے رکھنا ہے زکوٰۃ کیسے دینی ہے جو فرو کہتے ہیں اور وصول اعتقادات میں پیرو ہیں امام ابو الحسن عشری اور امام ابو منصور ابو منصور ماترودی رضی اللہ عنہما کے یعنی وصول میں امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مقلد نہیں ہے اصول اور فروح کی تقسیم ہم اسے بہتر نہیں سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے جو تقسیم کی ہے کہ فرو کے اندر امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں اور جو اصول ہیں اور جو عقائد ہیں ان میں ابو حسن عشری اور امام ابو منصور ماترودی کو یہ لوگ اپنا امام مانتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ابو منصور ماتریدی ہیں اور ابو حسن عشری کب کے ہیں ابو حسن عشری جو ہیں یہ تین سو چوبیس ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے ابو منصور ماتریدی جو ہیں یہ تین سو تینتیس ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی یعنی چوتھی صدی کے عالم ہیں اور یہ عقیدے میں انہی کے مقلد ہیں اور انہی کے پیروکار ہیں امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدے میں ان کی تقلید نہیں کرتے ہیں اصول میں فرو میں ان کی تقلید کرتے ہیں عقیدے میں اصول میں ان دونوں اماموں کے کی اتباع کرتے ہیں ان دونوں اماموں کا عقیدہ کیا تھا یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ابو حسن عشری یعنی عشاعرہ جو ہیں انہیں کی طرف منسوب ہیں اگرچہ انہوں نے ابو حسن عشری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اپنے اس عقیدے سے توبہ کر لیا تھا لیکن لوگ ان کے پرانے جو عقیدے انہوں نے بیان کیے کتابوں کے اندر انہیں کے عقیدے پر عشاعرہ آج بھی قائم ہیں اور اس طریقے سے ان کے عقیدے کو لیے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ کیا تھا وہ سات صفات کو مانتے تھے باقی تمام صفات کی وہ تعویل غلط تعویل کیا کرتے تھے کون ابو حسن عشری جو چوتھی صدی کے عالم ہیں سات صفات کون سی تھیں علم قدرت حیات سننا دیکھنا ارادہ اور کلام یہ سات صفات ہیں جو وہ مانتے ہیں اور اس وجہ سے نہیں مانتے کہ یہ قرآن و حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں بلکہ اس وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ یہ ایسی ذات کے لیے جو پوری دنیا کا رب ہو خالق اور مالک ہو اس کے لیے ان تمام صفات کی ضرورت ہے یہ عقل کہتی ہے قیاس کہتا ہے یہ سات صفاتوں مانتے تھے ابو منصور ماتردی بھی ان تمام ان سات صفاتوں کو مانتے تھے مزید ایک صفت کا اور اضافہ کیا انہوں نے اور وہ تکوین ہے تکوین یعنی تخلیق کائنات یہ آٹھ صفات کے قائل تھے باقی اور جو صفات اللہ رب العامین کی آئی ہوئی ہیں قرآن کے اندر یا صحیح حدیثوں کے اندر ان تمام صفات کی تعویر کرتے تھے اور غلط تعویر کرتے تھے غلط معنی بیان کرتے تھے تو یہ جو ان کا عقیدہ ہے اسی عقیدے پر یہ لوگ ہیں اور ظاہر بات ہے امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو ظاہر بات یہ بیان کرتے کہ ہم اصول میں بھی امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر ہیں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اس کے برعکس تھا اور وہ عقیدہ کیا تھا جو صلب صالحین کا عقیدہ ہے صحابہ کا تابعین کا طب تابعین کا ام اربا کا اور ہر زمانے کے محدثین کا اور صلب صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے علماء کا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر جو بھی اللہ کے تعلق سے جو صفات بیان کیے ہیں جو اسما بیان کیے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے نہ ان کی غلط تعویل کی جائے گی نہ ان کا انکار کیا جائے گا نہ ان کی مثال دی جائے گی نہ کیفیت بیان کی جائے گی اور کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا جائے گا لیکن اس کے معنی ہیں اور ان معنی پر ہم ایمان رکھتے ہیں یہ عقیدہ ہے صحابہ کا تابعین طب تابعین کا اور یہ اجماعی عقیدہ ہے اس پر ہر زمانے کے جو محدثین اور صلب صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے علماء اور عوام ہیں ان سب کا عقیدہ یہی ہے یہ چوتھی صدی ہجری کے اندر یہ دو علماء آئے اور ان کے عقیدے کو انہوں نے اپنایا اب مفتی طارق صاحب فرما رہے ہیں اجماع امت ہے اور یہ اسلاف کے متواتر عقیدے ہیں اب آپ دیکھیے چوتھی صدی ہجری کے اندر آنے والے دو علماء ایک نئے عقیدے کو لوگوں کے سامنے متعارف کرا رہے ہیں جبکہ ان سے پہلے جو علماء ہیں جو محدثین صحابہ تابعین طب تابعین حتیٰ ام اربا جو گزر چکے ان کا عقیدہ اس کے برعکس تھا تو اجماع تو اس پر واقع ہوا بعد میں یہ لوگ پیدا ہوئے پھر یہ خود وہ کہتے ہیں کہ اجماع ہو جانے کے بعد اگر کوئی اجماع کے خلاف کرے گا تو اس کے بعد کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی تو یہ جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں یہ اجماع امت نہیں ہیں یہ تو جو سلب صالحین کے عقیدے سے منحرف ہیں ان کے عقیدے ہیں ورنہ صحابہ تابعین طب تابعین کا عقیدہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے اب آپ دیکھیے کہ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ ایک سو ستاون کے اندر ان کی وفات ہوئی اس طریقے سے امام مالک ہیں امام امبیر حمبل ہیں یہ سارے ام کرام ان سے پہلے ہیں یہ جو دو اما جن کو انہوں نے بیان کیا ہے ان سب کے عقیدے کیا تھے ان سب کا عقیدہ وہی تھا جو سلب صارین کا عقیدہ تھا اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان بھی کیا امام اوزائی نے امام قطعبہ اور امام زکریہ امام ابتہ اکبری اور اس طریقے سے کن کن علماء کا نام لیا جائے امام خزیمہ ابو ذرا الرازی ابو حاتم الراضی ابو نعیم یا ابو نعیم جو صاحب الہلیہ ہیں ابن عبد البر اور بعد کے علماء نے جو عقیدہ ہے صلب صالحین کا اسے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا اور سب کا وہی عقیدہ تھا صحابہ تابعین طب تعبین کا اللہ کے نام و صفات کے تعلق سے یہ لوگ آ کر کے انہوں نے سات صفات کا اقرار کیا شاعرہ نے اور ماتردیہ نے مزید ایک صفت کا اقرار کیا باقی اور جو صفات اللہ اقبام کے بیان کی گئی ہیں ان سب کا انہوں نے کیا کیا اس کا غلط معنی بیان کیا اس کی تعویل کی جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے چہرہ تو کہتے کہ وجہ سے معنی اللہ کی مندی ہے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اس کو نہیں مانتے جبکہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا وجہ بھی قرآن کے اندر بیان کیا گیا صحیح حدیثوں کے اندر بیان ہوا لیکن اس کا نہیں مانتے اور اس کی غلط تعویل کرتے ہیں اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یت کے معنی قدرت کے ہیں اللہ تعالیٰ آئے گا تو آنے سمراد اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اس کی تعویل کرتے ہیں غلط تعویل تو یہ ان کا عقیدہ ہے لہذا یہ جو بیان کرتے مفتی طارق صاحب کہ پورے اجماع امت سے ثابت شدہ عقیدے ہیں یا اسلاب سے متواتر عقیدے ہیں یہ ان کا کہنا غلط ہے غلط ان کا کہنا کیونکہ ان سے پہلے اجماع واقع ہو چکا ہے کہ اللہ رب العامین کے نام و صفات کے تعلق سے اس کی کوئی تعویل نہیں کی جائے غلط تعویل نہ غلط معنی بیان کیا جائے گا اور ہم اس پر ایمان رکھیں گے اس کا انکار بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کی جائے گی اور نہ ہی اس کی مثال دی جائے گی یہ ساری چیزیں صحابہ سے تابین طب تابین سے ثابت ہیں اور علماء نے اس کو بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے عقیدے نہیں ہیں جبکہ خود کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند باقاعدہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے جی اور وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے عقیدے نہیں ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے عقیدے ہیں جبکہ اسلاب سے یہ ثابت شدہ جو ہے عقیدہ ہے تو آپ نے سمجھا جو میں نے بیان کیا کہ ان کا کہنا یہ سراسر غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے اور اکثر لوگ جیسا کہ ماں احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے من دال اجماع فاوا کادب جو اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مسلک کے بات کو لے کر کے اس پر اجماع کہہ دیتے کہ اس پر اجماع ہے یہی معاملہ لے لیجئے جو احناف ہیں جو دیوبند ہے وہ اشاری اور ماتردی ہوتے ہیں تو لہذا انہوں نے اللہ ماشاء اللہ جیسے امام تحوی رحمۃ اللہ علیہ تھے ابن ابل عزر حنفی رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ سلب سہرین کے عقیدے پر تھے چند مسائل کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی پیدا ہوئے ان کے اندر ان میں سے سب کے سب لوگ اسی عقیدے کے ہیں اور اسی عقیدے کو پڑھاتے ہیں اور لکھاتے ہیں طلبہ کے اندر اور اسی کے نشر و شاد کرتے ہیں تو یہ ان کا کہنا غلط دوسری بات جو انہوں نے بیان کی اس کتاب کے اندر کہ اور طریقہ ہے صوفیہ میں ہم کو انتصاب حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرت نقش بندیہ اور طریقے ذکیہ مشائق چشت اور سلسلے بہیہ حضرت قادریہ اور طریقے مرضیہ مشائق سروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اب یہ جن لوگوں جو عقیدے یا جو جو نسبتیں انہوں نے بیان کی ہیں سلسلے چار سلسلے نقشبندی چشتی قادری اور سہر وردی یہ جو سلسلے ہیں یہ جن کی طرف منسوب ہیں اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں گے تو یہ سب لوگ بعد میں پیدا ہوئے اب آپ دیکھیے کیا نام ہے اب آئیے ان کے بھی ہم آپ کے سامنے تاریخ بیان کر دیتے ہیں کہ قادریہ شستر جو سلسلہ ہے وہ منصوب عبد القادر یعنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ان کی وفات ہوئی پانچ سو اکسٹھ ہجری کے اندر چشتی جو سلسلہ ہے وہ بھائی الدین چشتی کی طرح منصوب ہے ان کی وفات ہوئی چھ سو ستائیس ہجری کے اندر یعنی ساتویں صدی کے عالم ہیں سہروردی جو طریقہ ہے سلسلہ وہ شہاب الدین سہروردی کی طرح منصوب ہے اور ان کی وفات ہوئی چھ سو بتیس ہجری کے اندر نقش بندی جو سلسلہ ہے وہ ہے محمد بہا الدین کی طرف سات سو اکیانوے ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی عبد القادر جیلانی چھٹویں صدی ہجری کے عالم ہے معین الدین چشتی ساتویں صدی کے شہاب الدین یہ بھی سہروردی یہ بھی ساتویں صدی کے نقش بندی محمد بہاؤدین یہ سات سو اکیانوے ہجری آٹھویں صدی کے یہ عالم ہیں اب یہ طارق مسعود صاحب جو مفتی صاحب ہے فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع امت ہے یہ سب کے سب چھٹی صدی اور کیا نام ہے آٹھویں صدی کے لوگ ہیں اب اس سے پہلے جو علماء تھے اور جو مسلمان تھے کیا وہ سب ان کے نقص ان ان سلسلوں پر وہ عمل کرنے والے تھے کیا ان کے ہاں سلسلے پائے جاتے تھے خود امام منیفا رحمتہ اللہ علیہ کیا وہ نقش بندی تھے کیا وہ چشتی اور سہروردی اور قادری تھے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے اور یہ اسلاب سے متواتر عقیدے ہیں کیا ان سے پہلے ساتویں صدی سے پہلے چھٹی سے پہلے جو تھے کیا وہ اسلام میں سے نہیں ہیں کیا وہ ان عقیدے پر تھے جبکہ یہ سارے سلسلے ان کی طرح منسوب ہیں جو چھٹی صدی ہجری آٹھویں صدی ہجری کے اندر جو ہے پیدا ہوئے یا اس کے اندر ان کی وفات ہوئی تو اس سے پہلے جو لوگ تھے کیا وہ سلب کے اندر نہیں تھے کیا امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ یہ چشتی سہروردی قادری اور نقشبندی تھے قطر نہیں تھے وہ لہذا یہ خود اصول کے اندر امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں فروغ کے اندر تقلید کرتے ہیں بس باقی اور جو اصل ہے سمجھ لیجئے جس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے عقیدہ اور اصول اس میں یہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے اوپر یہ لوگ نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے منہج پر ہیں یہ لوگ تو یہ انہوں نے جو یہاں بیان کیا ہے کتنا بڑا مغالتا ہے کتنی غلط بیانی سے انہوں نے کام لیا کہ جو چھٹی اور ساتویں صدری کے جو سلسلے پیدا ہوئے ان سلسلوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے اجماع امت ثابت ہیں اور اسلاب سے متواتر عقیدے ہیں لہذا ان کا کہنا یہ سراسر غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے مجھے معاف کریں گے جھوٹ ہے یہ حالانکہ محترم شخصیت ہیں وہ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کے دعویٰ کیا جو حقیقت سے بالکل مختلف ہے اور اس کے اندر جو عقیدے بیان کیے گئے کتاب کے اندر وہ بھی صلب صالح کے عقیدے نہیں ہیں امت کے کا اس پر اجماع نہیں ہے اور نہ ہی وہ صحابہ تابین طب تابین سے چیز ثابت ہے ایک دو مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں اسی کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے ارل اطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ اور عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے یہ بیان کیا انہوں نے کیا یہ نبی کی شان میں غلو اور مبالغہ آرائی نہیں ہے اور یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ سب سے پہلے جیسا کہ ہم اپنے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں قاضی نے بیان کیا اور قاضی ایاز کی وفات پانچ سو اکتالیس ہجری کے اندر ہوئی ہے اس سے پہلے صحابہ تابعین طب تابعین حتیٰ کی چاروں اما میں سے اور نہ ہی ان کے جو متبعین ہیں یا مقلدین کہہ لیجئے صحیح تعبیر ان میں سے کسی نے بات نہیں بیان کی سب سے پہلے جنہوں نے بیان کیا قاضی ایاد نے جو پانچ سو اکتالیس کے اندر جن کی وفات ہوئی اس سے پہلے امت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں بیان کی گئی تھی سب سے پہلے انہوں نے یہ عقیدہ جو ہے بیان کیا امام قاضی ایاد نے تو آپ دیکھیے کیسے اس پر امت کا اجماع ہو گیا کیا ان سے پہلے امت نہیں تھی کیا قاضی ایاز کے بعد امت پیدا ہوئی ہے یہ انہوں نے بیان کیا اور امام نے تیمہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے نہ کسی نے کہا اور نہ ہی کسی نے ان کی اس پر موافقت کی ہے جی ہاں کیونکہ یہ عقیدہ جو ہے صحیح نہیں اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور یہ عقیدہ کیوں ایسا رکھتے ہیں لوگ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عرش جو ہے وہ خالی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر نہیں ہے یہ لوگ نہیں مانتے ہیں اس کو اس لیے کہتے عرش خالی ہے اور جہاں اللہ کے رسول متفون ہیں وہ قبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے لہذا وہ جسم مبارک افضل ہو گیا قبر وہ اور وہ بخار جہاں اللہ کے رسول کا کا جسم اور آپ کے آدھا مس کیے ہوئے ہیں وہ کعبہ اور کرسی اور عرش تمام چیزوں سے افضل ہو گیا کیونکہ عرش پر کوئی نہیں ہے عرش خالی ہے حالانکہ یہ کہنا ان کا غلط ہے یہ تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا سات جگہوں پر کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروز ہے اس طریقے سے امام تیمیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہزار زیادہ دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر جلوہ فروز ہے تو یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروز ہے اس لیے یہ ان کا عقیدہ ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عرش پر عرش اور کرسی اور کعبہ سے افضل ہے کرسی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم نہیں مانتے یہاں کرسی سے مراد لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے وسیع کرسی ہو سماوات ورد اللہ تعالیٰ کا علم کرسی سے مراد لیتے ہیں اور اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کرسی سے مراد اللہ رب العامن کے دونوں قدم ہیں اور صحیح صنعت سے یہ چیز ان سے ثابت ہے اور اسی پر علماء کا اور سلب صالین کا اجماع ہے کہ کرسی سے مراد اللہ رب العامن کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ تو پھر امت کا اجماع کہاں ہوا ان مسائل پر ایسے ہی انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت اعلیٰ درجے کی قربت اور نہایت ثواب اور سب حصول درجات ہے بلکہ واجب کے قریب ہے اور ان کی قبر رسول کی زیارت کی نیت سفر کرنے کو جائز قرار دیا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جو ہے سراسر خلاف ہے تو ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات جو انہوں نے بیان کیا ہے اپنے اس خطاب کے اندر وہ یہ ہے کہ جو فضائل اعمال پر آپ لوگ رد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے دوسری کتابوں سے نقل کیا ہے لہذا ان پر رد کی جن پر کیوں رد کرتے ہیں میرے مفتی صاحب ہمارے مفتی تو نہیں لیکن بہرحال آپ کا خطاب ہے مفتی کا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے انہوں نے مختلف کتابوں سے جو اس کتاب کے اندر نقل کیا جگہ جمع کر دیا اور جس کتاب کو باقاعدہ تبلیغی اور دیوبندی ہمیشہ پڑھتے ہیں ختم ہو گئی پھر دوبارہ پڑھتے ہیں اور ان غلط چیزوں کو دنیا کے اندر انہیں عام کیا تو کیا یہ بہتر کیا انہوں نے اگر انہوں نے نقل کیا تو رد کرنا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہے حدیثوں کے خلاف ہے لیکن انہوں نے نقل کیا اس کو اور اسے لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کو پڑھایا جا رہا ہے تو اگر کوئی کتاب لکھے مان لیجئے صاحب کرام کے اوپر اور خوارج سے اور روافظ سے کتاب کو بھر دے ان کے اقوال سے اور ان کے عقیدے سے اور آپ کہیں کہ بھائی انہوں نے تو کچھ نہیں کیا ہے انہوں نے تو کتابوں سے نقل کر دیا انہوں نے کتابوں سے تاریخ سے نقل کر دیا کتابوں سے نقل کر دیا ان کا جرم کیا ہے یہ جرم ہے یہ اگر جو چیز غلط ہے آپ کو اس کو غلط کہنا چاہیے اور اس پر رد کرنا چاہیے لہذا جب آپ نے یہ کتاب لکھی اور اس پر رد نہیں کیا اور اس کو دنیا کے اندر عام کر دیا تو ظاہر بات ہے ایک چیز غلط ہے یہ آپ کو اس پر رد کرنا چاہیے لہذا یہ کہہ کر کے آپ دامن نہیں چھڑا سکتے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور وہ تو صرف انہوں نے رد لکھ دیا ہے اس کا مطلب جب رد نہیں کیا تو ان تمام چیزوں سے راضی ہیں وہ جو اس کے اندر شرکیہ باتیں بدعت و خرافات ہیں اور اس طرح کے واقعات جو ناقابل یقین اور احادیث کے خلاف اس کا مطلب یہ کہ ان سے راضی تھے تبھی انہوں نے کتابوں اپنی کتاب کے اندر ان تمام باتوں کو لکھا تو لہذا یہ کہنا ان کا غلط ہے اور رد کیا جائے گا کیونکہ اس کتاب کے اندر انہوں نے شرکیات اور بدات اور خرافات کی بھرمار کر دی ہے اس لیے ظاہر بات ہے اس پر رد کیا جائے گا اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ بیس رکا تراویح کے بارے میں یہ تباتر عملی ہے مفتی صاحب تباتر عملی کے لیے بھی کوئی بیس ہونی چاہیے کوئی دلیل ہونی چاہیے اگر تباتر عملی احادیث کے خلاف ہے تو وہ تواتر عملی نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں اسی پر اجماع تھا کہ آٹھ رکعت تراویح پر ابو بکر صدیق کے زمانے میں اسی پر اجماع تھا صحابہ آٹھ رکعت زیادہ نہیں پڑھتے تھے اسی پر اجماع تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اسی پر کیونکہ جو صحیح سند عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آٹھ رکعت پر لوگوں کو اکٹھا کیا بیس رکعت والی روایت صحیح نہیں ابو بکر کے دور میں ابو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور اس طریقے سے اللہ کے سر کے دور میں اسی پر اجماع تھا کوئی اس سے زیادہ نہیں پڑھتا تھا تو تباتر عملی تو یہ ہوا پہلے پہلے اسی پر اجماع ہوا اور بعد میں بھی بیس رکعت پر کبھی اجماع نہیں ہوا کبھی اجماع نہیں ہوا آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں ہر زمانے میں آٹھ رکعت پڑھنے والے محدثین اہل حدیثوں کی تعداد رہی ہمیشہ سے لہذا وہ ہمیشہ اسی کے قائل اسی پر عمل کرتے رہے ہیں لہٰذا یہ کہنا تواتر عملی ہے یہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے آپ کا دعویٰ غلط ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں اجماع ہوا آٹھ پر ابو بکر صدیق کے زمانے میں اجماع ہوا آٹھ پر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اجماع ہوا آٹھ پر لہذا بعد میں اگر اس اجماع کے خلاف اگر کوئی اجماع نقل کریں گے آپ اور آپ کا خط خود کہنا ہے کہ جب اجماع ثابت ہو گیا اس کے بعد اگر کوئی کہتا تو اس اجماع کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ کی بات درست نہیں ہے اور اس پر کبھی بھی اجماع نہیں ہوا اگر اجماع ہوا تو آٹھ پر نبی کے زمانے میں اور اس طریقے سے دور فاروقی اور دور صدیقی کے اندر اس طریقے سے آپ نے کہا کہ عورتیں مرد کی طرح نماز نہیں پڑھتی ہیں اس پر تواتر ہے اور امام بخاری نے جو ایک تابعیہ سے بیان کیا کہ مردوں کے طریقے سے پڑھتی تھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی تمام اور جو خواتین تھیں وہ عورتوں کی مردوں کے طریقے سے نہیں پڑھتی تھیں تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ کے کہنا بھی غلط ہے اللہ کے سر کے زمانے میں صحابیات کیسے نماز پڑھتی تھیں جس طریقے سے نبی کو دیکھتی تو اسی نماز پڑھتی تھی وہ یہی یہی جو ہے صحابہ صحابہ سے اور صحابیات کے بارے میں ہی اس نظر ہے کہ نبی کے طریقے ہی پر نماز پڑھتی تھی نبی کو دیکھتی تھی نماز پڑھتے ہوئے مسجد نبی میں آ کر کے نماز پڑھتی تھی ان کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے جیسے وہ پڑھتے تھے ویسے ہی وہ بھی پڑھا کرتی تھی اگر اس کے برعکس پڑھتی تھی تو آپ کو دلیل لانی پڑے گی کہ ہمارے نبی کے زمانے میں صحابیات چمڑ کر کے سجدہ کرتی تھی یا اس طریقے سینے پر ہاتھ باندھتی تھی وہ اور مرد لوگ نیچے ہاتھ باندھتے تھے یا اس طریقے سے رکو ان کا الگ ہوتا تھا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا تھا اس کے لیے آپ کو دلیل دینے پڑے گی کیوں دلیل دینے پڑے گی کیونکہ اصل یہی ہے کہ نبی کے طریقے پر نماز پڑھتے تھے اور ورنہ آپ کو دلیل دینے پڑے گی کہ صحابیات اس سے ہٹ کر کے نماز پڑھا کرتی تھی اور پھر نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو حکم دیا الگ طریقے سے پڑھنے کے لیے یہ بھی آپ کو ثابت پکڑنا پڑے گا کہ جبکہ اصل یہ ہے کہ صحابہ صحابیات نبی کے طریقے پر نماز پڑھتی تھی مرد کے طریقے پر لیکن آپ کو اصل سے نکالنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ کوئی نبی کا حکم ثابت کیجئے کہ انہوں نے حکم دیا کہ عورتیں اس طریقے سے نماز پڑھیں گی نمبر ایک نمبر دو اگر عورتیں پڑھتی تھیں تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برقرار رکھا کہ تمہارا یہ عمل صحیح ہے خاموشی اختیار کی بتا دیجئے کوئی واقعہ کہ کوئی عورت اس طریقے سجدہ کرتی تو نبی نے خاموشی اختیار کی ہو لہذا آپ کے کہنا کہ تواتر عملی ہے یہ غلط ہے تواتر عملی کے لیے بھی دلیل ہونی چاہیے اگر تواتر عملی مان لیجئے حدیث کے خلاف ہے قرآن کے خلاف اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا آج کوئی دعویٰ کرے کہ ہم جو لوگ زبانی نیت کرتے ہیں نماز سے پہلے اس پر کوئی کہے تواتر عملی ہے یا اس طریقے سے اور چیزوں کے لیے اجماع کیا جائے دعویٰ کہ بھائی ناب کی نیچے ہاتھ باندھنے پر اجماع تواتر عملی ہے سوریہ فاتحہ نہ پڑھنے پر اجماع ہے یا اس طریقے سے اذان سے پہلے جو شریف ہمارے یہاں پڑھتے ہیں لوگ اس پر اجماع ہے یا تواتر عملی ہے اگر کوئی آدمی کہے تو کیا کہیں گے اسے پہلی بات تو یہ کہ اجماع نہیں عمل یہ تواتر نبی کی سنتوں کے خلاف ہے اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا لہذا تواتر عملی کے لیے بھی دلیل ہونی چاہیے اور اس کی بنیاد ہونی چاہیے اگر اس کی بنیاد نہیں ہے تو اس طریقے سے وہ کہنا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا آپ نے کہا اصل مسئلے کی طرف ہم آتے ہیں یہ چند مسائل تھے جو آپ نے بیان کیا ہاں ایک مسئلہ اور آپ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سننے کا خود انی مناسب کم تم لوگ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو تو جب صفا مروا کی صحیح کرتے ہیں تو عورتیں تیز نہیں چلتی ہیں عام چال چلتی ہیں جب کہ نبی کی حدیث ہے تو لہذا عورت کو بھی تیز چلنا چاہیے اس پر بھی تباتر عملی ہے آپ نے کہا کہ خاموشی سے چلنا یہ آہستہ آہستہ چلنا میرا کہنا یہ کہ دیکھیے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر فتنے کا خوف نہ ہو اور اس طریقے سے عورت کے بے پرد ہونے کا خوف نہ ہو تو عورت بھی تیز آواز تیز چلے گی اس کی مثال ایسی جیسے عورت جب احرام باندھتی ہے تو اس کو چہرہ کھول کر کے رکھنا چاہیے لیکن چہرہ کہاں کھولے گی اگر اجانب ہے تو ان کے سامنے چہرہ بند کر کے رکھے گی لیکن اگر صرف شوہر کے سامنے ہے یا محرم کے سامنے یا گھر کے اندر روم کے اندر ہے تو چہرہ احرام کی حالت میں کھول کر کے رکھے گی تو یہ معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر عورت کے لیے امن کا یہ ہو کہ فتنہ نہیں ہے اور پھر اس طریقے سے عورت کے لیے پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو عورت کو تیز چلنا چاہیے وہاں پر لیکن آج وہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہو پاتی ہے اس لیے کہ ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے جیسے عورت کے لیے ہے کہ چہرہ عورت چہرہ کھول کر کے رکھے گی آرام کی حالت میں لیکن آج عورت بند کر کے رکھتی ہے کیوں بند کر کے رکھتی ہے اس لیے کہ اس کو اس پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے نہیں مل رہا اس کو موقع عمل کرنے کا ہمیشہ لوگ رہتے ہیں اجنبی لوگ رہتے ہمیشہ لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد رہتی ہے حج میں یا عمرہ کرنے میں ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد رہتی ہے اس لیے اگر عورت اکیلے رہے گی گھر میں رہے گی صرف اس کے سامنے اس کا شوہر ہو یا محرم ہو چہرہ کھول کر کے رکھے گی لہذا جب اس کو عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو یہ مسئلہ ہے ورنہ اگر موقع ملے تو وہاں پر بھی عورت کو تیز چلنا چاہیے اور یہ بات امام ابانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے اور دیگر علماء نے اس کو جو ہے بیان کیا ہے اور آپ نے کہا کہ یہ اس کے تعلق سے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکرو ہے اور آپ نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ جھاگ گلے میں جانے کا خطرہ رہتا ہے اس لیے مکرو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کلی کرنے سے بھی تو خطرہ رہتا ہے تو کیا آپ مفتی صاحب یہ فتوا دیں گے کہ حالت سوب میں کلی کرنا مکرو ہے آپ نے کہا کہ مسواک کرنا اگر غلطی سے چلا جائے مسواک کرتے وقت تو روزہ نہیں ٹوٹتا مسواک کیا ان اگر انسان بھول چوک میں کھا لے یا غلطی سے کھا لے اس کو احساس نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا صرف مسواک کی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو بھول کر کے کھا لے تو یا پی لے تو اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا اپنے روزے کو پورا کر لے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو مسواک ہی کی بات نہیں ہے اللہ کے رسول کے حدیث ہماری امت میں سے کہ خطا یعنی غلطی کو اور نسیان بھول کو اور جس پر ان کو جو کام زبردستی کرایا جائے ہماری امت میں اس چیز کو معاف کر دیا گیا ہے اللہ نے معاف کر دیا تو اگر غلطی سے چلا جائے تو چاہے وہ مسواک کر رہا ہو آدمی یا پیسٹ کر رہا ہو تو ایسی صورت میں غلطی سے اگر چلا جائے بھول کر کے چلا جائے تو معاف ہے یہ لہذا آپ کا جو قیاس ہے یہ قیاس بالکل صحیح نہیں ہے ہم قیاس کے قائل ہیں اجماع کے قائل ہیں لیکن اجماع ثابت ہونا چاہیے اور عام طور پر جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کا اجماع ثابت نہیں ہوتا وہ اپنے مسلک کی بات بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے اور وہ اپنے کنویں سے باہر نہیں آتے اور اپنے کنویں ہی کو پوری دنیا سمجھتے ہیں اس لیے مفتی صاحب آپ کنویں سے باہر آئیے چاروں اما سے پہلے بھی مسلمان تھے اور ان کے علاوہ بھی دین اسلام کے اندر جو بڑے بڑے علماء جو ہے پیدا ہوئے ہیں اور لہذا اپنے آپ کو جو ہے کسی ایک سے باندھ کر کے مت رکھیے یہ وہی عمل ہے جو روافظ کرتے ہیں روافظ بھی صحابہ میں سے علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا باقی صحابہ کا انکار کر دیا وہی معاملہ ہو رہا کہ کسی ایک امام کو پکڑ کر کے باقی اماموں کی تحقیقات کو ان کے اقوال کو ان کی کوششوں کو اور جو ہے ناکار کر دیا جاتا ہے اور ایک کو پکڑ لیتا ہے انسان لہذا اسے آپ باہر آئیے اور اس طریقے سے جو حق ہو اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق بات ہو اس کو قبول کیجیے ہم بھی قیاس کو مانتے ہیں قرآن حدیث صحیح حدیث اجماع ثابت ہونا چاہیے قیاس بھی صحیح ہونا چاہیے ایسا قیاس نہیں جو قیاس صحیح نہ ہو ہم اس کے منکر ہیں اور عام طور پر وہی ہوتا ہے کہ غلط قیاس ہوتا ہے غلط قیاس لہذا قیاس کے ہم بھی قائل ہیں ایسا نہیں کہ ہم لوگ قیاس نہیں مانتے قیاس کے ہم بھی قائل ہیں وہ بھی لیکن ضرورت ہے قیاس ضرورت ہے اجماع اصل قرآن اور صحیح حدیثیں ہیں لہذا یہ جو ساری باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ ساری باتیں آپ کی بالکل صحیح نہیں ہیں اور جن کے بارے میں آپ نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے وہ آپ کا دعویٰ بھی بے بنیاد ہے غلط ہے اور اس اجماع کی اور جو وہ اجماع جو آپ نے بیان کیا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا ہم یہی دعا کریں گے اللہ ابامین ہم سب کو حق پر قائم رکھے امین وزاک اللہ خیر وصبین محمد والی علیہ و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ